أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خذ ولهم في الآخرة عذاب عظيم وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد الله مساجدها وأبغذها إلى الله أسواقها أو كما قال صلى الله عليه وسلم معزز بھائی اور بزرگوں اور دوستوں دین اسلام کے اندر مسجد کی جو اہمیت ہے اور جو اس کا مقام و مرتبہ ہے ہر مسلمان اس بات سے بخوبی واقف ہے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے کر کے مدینہ پہنچے تو آپ قباہی میں تشریف فرما تھے کہ وہاں پر مسجد کی بنیاد ڈالی جہاں پر دو رکعت نماز کا ثواب انسان کو عمرے کے برابر ملتا ہے اس کے بعد پھر جب مدینہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلا جو آپ نے کہا کام کیا مسجد کے لیے جگہ آپ نے متعین کی اور وہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر کی اور اس مسجد نبوی کی تعمیر میں خود آپ شریک ہوئے اس طریقے سے یہ مسجد جہاں پر دن اور رات میں پانچ مرتبہ مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں اللہ رب العامین کی عبادت کرتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص مسجد کی طرف صبح میں یا شام میں آتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے اندر اس کی مہمان نوازی کرتا ہے جب جب وہ مسجد جاتا ہے اور جب وہ جب چاہے صبح میں جائے یا شام کے اندر جائے اس طریقے سے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نمایا امر و مساجد اللہ من آمن اللّہ منعلّہ آخر کہ مسجدوں کو ہی آباد کرتے ہیں مسجد وہی تعمیر کرتے ہیں جس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے اور آخرت پر ایمان ہوتا ہے اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے اسی جیسا جنت کے اندر محل تیار کرتا ہے اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مسجد کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حب البراد اللہ مساجد الحا کی سب سے بہتر جگہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی مسجدیں ہیں اور سب سے بری جگہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بازار ہوا کرتے ہیں مسجد کی قدوسیت کا اور اس کی تہارت اور پاکیزگی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس شخص کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا ہے جو ایسی چیز کھا کر کے آئے جس سے انسان کے منہ سے بدبو آتی ہو ہمارے نبی کا فرمان ہے من اقل بسلا وسوم اول وسطوم فلاح قربن مسجد کا بن آدم کیا فرماتے ہیں جو آدمی پیاز کھائے لہسن کھائے اور مولی کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے کیونکہ ان چیزوں سے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی ادا پہنچتی ہے یہ اندازہ لگائیں اس بات سے کہ دین اسلام کے اندر مسجد کا کتنا اہم اور کتنا مقام ہے یہ مسجد کے مینارے اللہ تعالیٰ کی عظمت دین اسلام کی عظمت کے شاہکار ہیں اور اس کے گواہ ہیں مسجد کے ممبر و محراب یہ اسلام کی صداقت اور اس طریقے سے اسلام کی حقانیت کے امین اور پاسبان ہیں اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ اسلام کے محفوظ پناہ گاہ یا محفوظ قلعے اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مسجدیں ہیں جہاں پر انسان آ کر کے نماز پڑھتا ہے اور آپس میں محبت بڑھتی ہے ایک دوسرے کے حالات دریافت کرتا ہے اور اس طریقے سے آپس میں عقیدت بڑھتی ہے یہ مسجد کا اتنا زیادہ اونچا مقام اور مرتبہ ہے پرانے زمانے میں مسجدوں کو بہت سارے کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا وہاں لوگوں کو تعلیم دی جاتی تھی اور اس طریقے سے وہاں لشکروں کو تیار کیا جاتا تھا وہیں فیصلے ہوتے تھے وہیں لوگوں کے درمیان حدود کا نفاذ ہوتا تھا اتنا زیادہ مسجد کا مقام اور مرتبہ ہے دین اسلام کے اندر اسی لیے دشمنان اسلام ہمیشہ سے مسجدوں کو نشانہ بناتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مسجدوں کو مسمار کر دیا جائے مسجدوں کو توڑ دیا جائے اور مسلمانوں کو مسجدوں سے دور کر دیا جائے کیونکہ جب مسلمان مسجد سے دور ہو جائے گا تو اللہ کے دین سے دور ہو جائے گا اللہ کی شریعت سے دور ہو جائے گا اور اس مسلمان کے اندر دین اسلام اور مسلمانوں کی محبت باقی نہیں رہے گی ہمیشہ سے جو دشمنان اسلام ہیں ان کی نگاہوں مسجد اور مدرسے سب سے زیادہ کھٹکتے ہیں اور سب سے زیادہ اس کے تعلق سے وہ لوگ سازشیں رچتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو مسجدوں سے دور کر دیا جائے میرے عزیز بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے تعلق سے فرمایا کہ آپ نے اس سے پہلے خطب جمعہ کے اندر میں نے لگاتار اس موضوع پر آپ کے سامنے خطبہ دیا تھا اور یہ فرم کہا تھا کہ جن کا دل جن لوگوں کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے اللہ ابامن قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا یہ مسجد کی عظمت ہے اس کی اہمیت اس کا مقام مرتبہ ہے کہ اللہ کے سنماتے ہیں کہ من قال قلب من من وجل قلب القن بل کہ آپ نے فرمایا سات بندے ایسے ہیں جن کو اللہ ابراہین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا انہیں میں سے وہ بندہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد سے لگا ہوگا مسجد سے دل لگانا یہ مسجد سے اللہ تعالیٰ سے اس کے دین سے اس کے رسول سے محبت کی پہچان ہے اور جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے اللہ ابامن قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جنت اور اس طریقے جنت نصیب کرے گا اور اس طریقے سے ایسے شخص کو اللہ ابامین شراب بھی پار کرائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے المسجد و بیت کل تقین مسجد ہر متقی ہر پرہیزگار انسان کا گھر ہے وہ تکف اللہ علیہ المسد وبئی تو برہ الرحمٰ اور اللہ حرب العالمین نے ایسے آدمی کی جماعت لے لی ہے کفات لے لی ہے جو آدمی بار بار مسجد جاتا ہے کس چیز کی اس کے اوپر رحمت کرنے کی اور اس کے اوپر آسانی کرنے کی وہ جواز اور پرسرات پر پار کرنے کے اللہ ابران اعتماد لے لی ہے یہ اللہ رضوان اللہ الجنہ اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ تعالیٰ کی جنت کی اللہ رب العام رضامندی اللہ نے کفالت اور زماعت لے لی ہے جو آدمی مسجد کو اپنا گھر بنا لے اور اس طریقے سے مسجد میں بار بار آئے اور اس طریقے سے مسجد میں آ کر کے اللہ رب العامن کی عبادت کرے یہ مسجد کا مقام ہے میرے بھائیوں یہ مسجد کا مرتبہ ہے یہ مسجد کی اہمیت ہے جس کا دل زیادہ اللہ تعالیٰ کے ایمان اور محبت سے معمور ہوگا وہ مسجدوں کو آباد کریں گے جو مسجد توڑتا ہے جو مسجد کو منہدر کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا بھی دشمن ہے اس کے رسول کا دشمن ہے دین اسلام کا دشمن ہے ایسا انسان ہی جس کے دل کے اندر مسجد کی محبت نہیں ہوگی وہی انسان مسجدوں کو توڑ سکتا ہے اللہ نے فرمایا ان نمایا امر مساجد اللہ اللہ علیہ مسجدوں کی تعمیر وہ کرتے ہیں مسجد وہ بناتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا اللہ پر ایمان نہ ہو یوم آخرت پر ایمان نہ ہو وہی انسان مسجد کو اٹھا سکتا ہے وہی مسجد کو مسمار کر سکتا ہے مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے انسان مسجد کے اندر آتا آتا ہے اسے سکون ملتا ہے اور اسے اس طریقے سے راحت ملتی ہے اور اس طریقے سے اللہ کے ذکر کے لیے مسجد کے اندر آتا ہے اور یہاں اس کو ہر طرح کی راحت اور سکون ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو انجام دیتا ہے اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ من ازلم من من منع مساجد اللہ عید قرافی حسم و صاف خرابی اس سے بڑھ کر کے ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے منع کر دے وہ صحافی خرابی ہا اور مسجدوں کو برباد کرنے کے لیے وہ سازش کرے مسجدوں کو توڑے مسجدوں کو برباد کرنے کے لیے وہ سازش کرے اس سے بڑھ کر کے ظالم کون ہو سکتا ہے یہاں اللہ رب العامی نے فرمایا کہ جو مسجدوں کو توڑ دے جب مسجدوں کے اندر اللہ کا ذکر کرنے سے منع کرنا اور اس کو برباد کرنے کی کوشش کرنا وہ سب سے بڑا ظالم ہے اس سے بڑھ کر کے ظالم کوئی نہیں ہو سکتا تو جو مسجدوں کو مسمار کرے جو مسجدوں کو توڑے اس سے بڑھ کر کے ظالم اور کون ہو سکتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے فی دنیا خریدوں وہ الحم فی الآخرت عذاب العظیم ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت کے اندر بہت بڑا عذاب ہے جو مسجدوں میں لوگوں کو اللہ کے ذکر سے منع کریں آنے سے منع کریں مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منع کریں منع کریں ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ان کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ ربرام نے تیار کر رکھا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجدوں میں لوگوں کو آنے سے روکتے ہیں جو مسجدوں کو مسمار کرے جو مسجدوں کو توڑے چاہے کلمہ ہی پڑھنے والا کیوں نہ ہو میرے بھائی روح کاپ اٹھتی ہے یہ باتیں خبریں سن کر کے کہ کلمہ کو مسلمان بھی آج مسجدوں کو مسمار کرتا ہے مسجدوں کو توڑتا ہے صرف اس وجہ سے توڑ دیتا ہے کہ اس مسجد سے اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہوگا توحید کی نشر و شاد کی جائے گی سنت کو عام کیا جائے گا صرف اس بنا پر اس مسجد کا جرم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مسجد ہے اس مسلمان کے دل کے اندر اتنا بھی اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو مسمار کرتا ہے اگر وہی کام کوئی غیر مسلم کرے پورے ہندوستان کے اندر فساد ہو جائے گا اور سارے لوگ اس کے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے لیکن ایک دائر رکھنے والا شخص ایک مسلمان ہو کر کے کلمہ گو پڑھ کر کے اور دنیا کے اندر پھر پھر کر کے جو ہے مذہب اور مسلط کے ساتھ کرنے والا انسان ایک مسجد کو جا کر کے برباد کر دیتا ہے ایک مسجد کو توڑ دیتا ہے میرے بھائیو یہ کون سا ایمان ہے یہ کون سا دین ہے یہ کون سا اس کے اندر اللہ اس کے کی محبت ہے کسی اللہ تعالیٰ کے گھر سے ذرہ برابر بھی محبت نہیں ہے صرف اس بنا پر اس گھر کے اس اللہ کے گھر سے اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ ہوگی کلم توحید کو بلند کیا جائے گا سنت کو عام کیا جائے گا سلب صالحین کے منہج کو دنیا کے اندر نشر کیا جائے گا صرف اس جرم میں اللہ تعالیٰ کے گھر کو برباد کر دیتا ہے میرے بھائی اس سے بڑا مجرم کون ہو سکتا ہے اس اس سے سے بڑا بڑا ظالم کون کون ہو ہو سکتا سکتا ہے ہے دشمن اللہ اور اس کے رسول کا یہ سب سے بڑا دشمن انسان ہے چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہے چاہے اپنے آپ کو جو کچھ بھی کہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کو سب سے بڑا ظالم اور اس طریقے سے جو اللہ اور آخر ایمان رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے فرمایا کہ وہی لوگ مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ مسجدوں کو دھانا مسجدوں کو جو ہے برباد کرنا مسجدوں کو مسمار کرنا یہ مسلمان کا شعار نہیں ہے یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے تم کس منہ سے اللہ تعالیٰ کے گھر میں جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے گھر کو گراتے ہو اللہ تعالیٰ کے گھر کو ڈاتے ہو تمہارا کیا تم تم کس منہ سے مسجد کو جاؤ گے آج بابری مسجد کے تحفظ کے لیے تم اپنے مگر مچھ کے آنسو بہاتے ہو مسجدوں کے بھی کے مسوار تم ہو مسجدوں کو ڈھانے والے تم ہو اور آج بابری مسجد اور اس طریقے دیگر مسجدوں کے مسوار ہونے پر تم مگر مچھ کے آنسو بہاتے ہو اور کہتے ہو کہ مسجدوں کو ڈھا دیا گیا جبکہ تمہارے خود ہاتھ مسجدوں کے مسوار کرنے سے لت پت ہیں اور مسجدوں کو تم نے ایک بار نہیں کئی مرتبہ مسجدوں کو تم نے مسوار کیا ہے اور ہندوستان کے اندر منہدم کیا ہے اس بنا پر مسجدوں سے اللہ رب العالمین کا ذکر ہوگا اللہ تعالیٰ کے کلبے کو بلند کیا جائے گا توحید کے ساتھ ہوگی اس لیے ان مسجدوں کو بس کیا کیا ہے یہ کون سا اسلام ہے یہ کون سا دین ہے جس دین اسلام کے اندر اسلام کے اندر جس کے اندر مسجد کتنی زیادہ اہمیت ہو کہ جس انسان کا دل مسجد سے لگ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس کو اللہ تعالیٰ کا گھر کہا جاتا ہے اگر انسان کسی انسان کے گھر کو ڈھاتا ہے وہ بھی دین اسلام کے اندر جرم ہے حرام ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے گھر کو نہیں ڈھا سکتا ہے بڑی محنت سے انسان گھر بناتا ہے بڑی محنت سے انسان اپنا گھر تیار کرتا ہے جب کسی انسان کے گھر کا ڈھانا اسلام کے اندر جرم عظیم ہے ہے ہے حرام ناجائز تو اللہ تعالیٰ کی مسجد کو اللہ تعالیٰ کے گھر کو مسمار کرنا میرے بھائیوں وہ وہ کون شخص شخص کر سکتا ہے ہوگا بدبخت انسان ہوگا بیمان ہوگا جس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہوگی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں ہوگا ایسا انسان ہی مسجدوں کو برباد کر سکتا ہے اور مسجدوں کو منہدم کر سکتا ہے ہمیں غیروں سے شکوا کیا ہے ہمیں غیروں سے وجہ کیا ہے وہ تو کلمہ بھی نہیں پڑھتے انہیں اسلام کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے مسجدوں کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے تم مسجد کی اہمیت کا اندازہ کرنے والے اسلام کا کلمہ پڑھنے والے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے تمہارے دل کے اندر اتنی بھی اہمیت نہیں اس لیے اسلام کے مسجدوں کی کن مسجدوں کو آ کر کے راتوں کے اندر ڈھا دیتے ہو قرآن کو جلا دیتے ہو مسجدوں کو جلا دیتے ہو میرے بھائیوں یہ کون سا اسلام ہے یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے آج ہندوستان جیسے ملک کے اندر جہاں بے نازک حالات ہیں ایسے حالات میں اتفاق و اتحاد کی باتیں کرنی چاہیے اور اس طریقے سے مل کر کے مسلمانوں کو ایک جٹ ہو کر کے اسلام کیا اور مسلمانوں کا دفاع کرنا چاہیے آج وہاں صورت حال یہ ہے کہ ایک کلمہ کو مسلمان دوسرے مسلمان کا جانی دشمن بنا ہوا ہے اس کی مسجد کا دشمن بنا ہوا ہے مسجد کسی کی نہیں ہوتی مسجد تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتے ہیں مسجد اللہ تعالیٰ کی بات کے لیے بنائے جاتے ہیں ان مسجدوں کو بھی اتنا بیر اتنی دشمنی اگر ہماری اور آپ کی کسی سے دعوت اور دشمنی ہو تو میرے بھائی اگر ہم کسی کے دعوت اس کے گھر کو ڈھا دے اسلام کے اندر حرام ہے ایسا کرنا تو اگر ہماری اور آپ کی دشمنی ہے نا عزب اللہ اور کچھ بھی اگر ایسی کوئی بات ہے کچھ اختلافات ہیں اختلافات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجدوں کو ڈھا دیا جائے مسجدوں کو گرا دیا جائے یہی تو فرقہ پرست تنظیم ہے یہی تو فرقہ پرست لوگ یہی اسلام مسلمانوں کے دشمن یہی تو کفار اور یہی تو مشرقین چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر کے خود ان کے ہاتھوں سے مسجدوں کو ڈھوا دیا جائے مدرسوں پر تار لگا دیا جائے آج کتنے ایسے مدارس ہیں کہ اپنے ہی مسلمان بھائی جا کر کے ان مسجدوں کے خلاف ان مدرسوں کے خلاف جا کر کے وہاں پر مخبری کرتا ہے اور جا کر کے جھوٹی باتیں کرتا ہے اور مسجدوں کو مدرسوں کو بند کروا دیتا ہے طاقت کے بلبوتے اور اپنی اکثریت کے بلبوتے میرے بھائی حق کی آواز ہے حق کی آواز کوئی نہیں دبا سکتا ہے ایک مسجد کے برباد بٹا دینے سے اللہ تعالیٰ کا کلمہ نہیں مٹ جائے گا اللہ تعالیٰ کے حق کی آواز نہیں مٹے گی جتنا اسے دباؤ گے اللہ اس منحج کے اندر سلب صالحین کے عقیدے کے اندر اور ان کے منحج کو بنانے والوں کے اندر اللہ غلامی طاقت رکھی ہے جتنا اسے دبانے کی کوشش کرو گے اتنا زیادہ ابھرے گا آج پوری دنیا کے اندر دیکھیے شرک اور براد کے خلاف خرافات اور رسم و رواج کے خلاف ایک طوفان آیا ہوا ہے الحمدللہ ایک آواز آئی ہوئی ہے لوگ بدتوں سے توبہ کر رہے ہیں لوگ شرک سے توبہ کر رہے ہیں توحید و سنت گئے لگا رہے ہیں یہی چیز ان کو کھٹکتی ہے یہی چیز ان کو نہیں چاہیے وہ نہیں چاہتے کتاب و سنت اور توحید و سنت دنیا کے اندر عام ہو ان کی چودراہٹ ختم ہو ان کے پاؤں کے نیچے سے ان کی زمین کھسک رہی ہے سرک رہی ہے اس لیے اپنی طاقت کے بلبوتے مسجدوں کو مسمار کرتے ہیں مسجدوں کو منہدم کرتے ہیں میرے بھائیوں سن لو کر کے بعد مسجد کو مطلب کر دینے سے اللہ تعالیٰ کے حق کی آواز کبھی ب... ب... ب... کبھی ختم نہیں ہو سکتی اور طاقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی آواز اور دنیا کے اندر پھیلے گی لہذا یہ تو جرم عظیم ہے ایک ایسا گناہ کا کام تم نے کیا ہے شرم تمہیں نہیں آتی کلمہ پڑھتے ہو مسلمان کے دعوے دار ہو اللہ اس کے رسول سے محبت کے دعوے دار ہو اور اس طریقے سے اور پتا نہیں کیا کیا دعوے دار ہو تم چیزوں کے تمہیں شرم نہیں آتی اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو گراتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے گھروں کو مسمار کرتے ہوئے جلاتے ہوئے تمہیں میں شرم نہیں آتی جنہیں لوگ بڑی محنت سے اور اس طریقے سے لوگوں کے وقف کرنے سے لوگوں کے پیسے سے مسجدوں کو بناتے ہیں ان کو کیا جواب دے گو جنہوں نے مسجدوں کے لیے پیسہ خرچ کیا اور اس طریقے سے مال دیا آج ان کی ساری محنت رائے گا سارا پیسہ ان کا برباد اور تم نے مسجد کو تمیبوز کر دیا میرے بھائیوں یہ کسی ایسے انسان کا کام نہیں ہو سکتا جو مسلمان ہو ایسے انسان کام نہیں ہو سکتا جس کا اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو یہ وہی کر سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے دین اسلام کا دشمن ہے مسلمانوں کا دشمن ہے اللہ کے دین کا اور اس کی مسجد کا اور اس کے گھر کا دشمن ہے اہم انسان ایسا کر سکتا ہے اور ایک سچا پکا مسلمان میرے بھائی کبھی بھی کسی مسجد کو ہاتھ نہیں لگا سکتا کیونکہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہیں اللہ کے بعد کے لیے بنائی جاتی ہیں لہذا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا چاہیے اللہ تعالیٰ کے جڑ سے پکڑ سے بچنا چاہیے لہم فی دنیا خریدی ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے وہ فی الآخرت عذاب العظیم ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے آخرت کے اندر ہم تو صبر کر لیں گے ہم صبر کرتے رہتے ہیں اور صبر کریں گے صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں صبر سے بہت بڑی طاقت ہے صبر ایک دولت ہے ایک عظیم نعمت ہے اور اس سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں ہو سکتی آج اسی صبر کا نتیجہ کہ الحمد للہ توحید سنت کے بعد پوری دنیا کے اندر عام ہو رہی ہے اور لوگ سلب صالحین کے منحص کو قبول کر رہے ہیں شرک و بدعات کو خرافات کو اپنے پاؤں تلے روک کر کے توحید سنت کی آوازوں کو گلے سے لگا رہے ہیں یہی چیز ان کو حضم نہیں ہو پا رہی ہے میرے بھائی مسجد کو توڑ دینے سے آواز ختم نہیں ہو جائے گی آواز دب نہیں جائے گی اللہ رب العامین کی آواز اللہ تعالیٰ کے دین کی آواز ان اور تیزی کے ساتھ لوگوں کے اندر پھیلے گی تو میرے بھائی بڑے افسوس کی بات ہے بڑے افسوس کی کا مقام ہے بہت زیادہ افسوس کا یعنی روح کام جاتی ہے روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ سن کر کے کہ ایک کلمہ کو مسلمان ہو کر کے بھی مسجدوں کو مسمار کر دیتا ہے ہمیں غیروں سے کیا شکایت ہے ہمیں غیروں سے کیا شکوا ہے وہ تو دین اسلام کے ماننے والے ہی نہیں ہیں تو میرے بھائی یہ دین اسلام کی کے اندر یہ مسجد کی اہمیت ہے یہ مسجد کا مقام و مرتبہ ہے کہ مسجدوں کو سب سے پہلا گھر اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر جو بنایا وہ خانے کعبہ ہے وہ مسجد حرام ہے لہذا مسجد یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے مسلمانوں کے اندر اور دین اسلام کے اندر یہ یہ اسلام کی بقا کے لیے ایک محفوظ قلعہ ہے انہی کے ذریعے سے دنیا کے اندر اسلام کی بقا ہے اور اس طریقے سے مسلمانوں کی بقا ہے اگر یہ آج مسجدیں ڈھا دیا جائیں اور لوگوں کو مسجدوں سے توڑ دیا جائے اور دور کر دیا جائے تو اسلام کا نام و نشان مل جائے گا مسجد وہ ڈھاتا ہے جو ابر صفت ہوتا ہے مسجد وہ ڈھاتا ہے جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہوتا ہے جس کا اللہ پر جو میں آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ایسا انسان مسجد ڈھاتا ہے وہ مسجد ہر کس نہیں ڈھا سکتا جس کا اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے دین اسلام سے محبت ہے اللہ تعالیٰ کے گھر سے محبت ہے ایسا انسان کبھی مسجد کو نہیں ڈھا سکتا تو مسجد کی اہمیت کو سمجھیے مسجد کے مقام مرتبے کو دین اسلام کے اندر سمجھیے کہ مسجد کا کتنا اونچا مقام اور مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العامین ہمارے دلوں کے اندر مسجد کی اہمیت کو اجاگر کرے اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد کو آباد کرنے کی توفیق دے مسجد کی تعمیر کی توفیق دے مسجد کے اندر ذکر وتکار نے ایک عمال کرنے کی توفیق ہاتھ فرمائے جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ مسجدوں کے اندر اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق ہاتھ سنائے اللہ تعالیٰ مسجدوں کے حفاظت فرمائے اپنوں سے بھی غیروں سے بھی سب سے اللہ ابراہین اپنی مسجدوں کی اپنے گھروں کی حفاظت فرمائے اور جب تک دنیا کے اندر رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر قائم رکھے توحید و سنت پر قائم رکھے اور جو ہماری وفات ہو ہماری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو اور وفات کے بعد اللہ ابراہین ہمیں قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیف اور بارک اللہ علیہ فرقان الدین و نفانی بلاد بلا حکم ان میں حصہ سے اعلیٰ جواب الکمر